حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اڑتیس